حضرت ناجیہ رضی اللہ کا بیان ہے صلی اللہ نے قربانی اور کوئی جانور ہلاک ہونے لگے تو اسے نہر کر دینا اس کے جوتے کو اس کے خون سے رنگ دینا پھر اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دینا سننے ابو دابود حدیث نمبر ایک